جی قریشی بھائی شیولی شیر بھائی تو جی، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب جیسے کہ اللہ سبانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کہ مشرقوں کے لیے مفرت کی دعا نہیں مانگو تو مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ اگر کوئی مسلمان غلطی سے یا جان بوجھ کے کسی مشرق کے لیے مفرت کی دعا کر لیتا ہے تو کیا اس سے گناہ سرزد ہوا ہے اور اس کو توبہ کرنی چاہیے یا کیا کرنا چاہیے اس کو یوسف شبلی بھائی بالکل توبہ کرنی چاہیے اور کافر کی مشرق کی جو ہے وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا کفر ہے چونکہ قرآن نے سختی سے منع کر دیا ہے لہٰذا اگر کرے گا تو آدمی کو دوبارہ کلمہ بھی پڑھنا چاہیے اور توبہ بھی کرنی